خالی جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے حکومت کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو ختم کر دے جو اپنے سفید خاطر دوسروں کو نقصان پہنچائے ڈاکو ہیں چور اس میں جی، رش ساری اس قسم ہے بہت بدترین قسم ہے دوسرے ہیں کلی ایمان والے وہ کسی کو نفع نہیں دیتے تو نقصان ہی کسی کو نہیں کرتے غور فرماتے ہیں اس کو رکھو ٹھیک ہے کسی کو نفع نقصان ہی تو کسی کو نہیں کرتے تیسری قسم ہے وہ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں چوکی اہل بصیرت مقرب لوگ جو خود اپنا نقصان کرتے ہیں دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو راحت دیتے ہیں یہ مقرر لوگ جس طرح حضرت امیر سید رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر رات کو جا رہے ہیں حضرت الرحمان نے پوچھا المومنین کہاں جا رہے ہیں فرمایا مسافر آئے ہوئے ہیں دن کا سفر کرتے ہیں مال ان کا بہت ہے رات کے بیچارے جاگتے ہیں بادشاہ میں جا رہا ہوں بھائی تم سو آرام کرو تو میں تمہارا پارا دوں گا یا اپنا نقصان کریں اپنے آپ کو تکلیف دیں دوسرے کو راحت پہنچے یہ کرو ایک اب آپ ایمان سے پوچھیں کہ ان سکولوں سے پہلی قسم پیدا ہو رہی ہے یا کلیم ایمان والی فیصلہ تو کر سکتے ہیں زبان اقرار تو کرنا ہے جو ہے عقید وہ ہے ماننا عمل جو ہے بندے کا اگر اسلامی عقائد اسلامی باتوں پر پوری طرح وہ مانتا ہے یقین رکھتا ہے تو عمل نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے ایک بندہ ہے کہتا ہے جو حرام ہے اس سے سمجھتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہے دوسرا بندہ جھوٹ بولتا بھی نہیں وہ کہتا ہے جھوٹ جائزہ وہ کافی ہے یا کسی پر بات یہ تو ہم کو اسلام کی باتیں ماننی تو پڑیں گی چاہے ہم ہوں نہیں ہوں اور اپنے آپ کو مجھے حسن بصری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مومن کی تین نشانیاں بتائی حضرت علی کے خلیف اور میں اب پہلی مومن کی بات ہے دین کی بات توجہ سے ہے وہ بھی مومن اس سے زیادہ بڑا مومن وہ ہے جو تسلیم کرے حق چلنا تو تسلیم کر لے کہ حق یہ حق ہے پھر میں سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے میں یہ جو اپنی غلطی تسلیم کرے اسے بڑا مومن میں کیونکہ اپنی غلطی تسلیم کرنا عام بندے کا کام نہیں ہے فرماتے ہیں چار میں وہ پانچ والا ہونا مناسب کو بھی مر جائے گا پہلے تو حق پر چل یہ نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ نے فرمایا تم سچے لوگ جو نظریں ان کے ساتھ سوچے تیسرا حق کہو حق کہو جتنا ہو سکے چوتھا حق سن لو دل یہ نہ جو دل آپ کا حق سن لو دل سے اور میں نہ ہوں منافق ہوں اگر یہ ان چار میں آئے تو ان کے ایمان اور اسلام ہم کی ہے آج تو سونا ہم سن بھی نہیں سکتے آپ جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا مراد کرتے ہیں دوسرا مطلب حکومت کی اتباع فرض اللہ اطیل رسول ایسا بھی فضل آتی اللہ آتی الرسول و اول الامر من کو بھی پڑھتے ہیں اول الامر کہہ دیتے ہیں بس آگے نہیں پڑھتے ہیں اول الامر من کم جو تم میں سو ہو آتی اللہ آتی الرسول والا یہ تو صاف قرآن کہتا ہے چھتا سپارہ مغنی در سے نہیں پڑھتے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون محبوب جو حاصل قرآن کے سوا اپنے حکم چلاتے ہیں وہی تو کافر ہے سورت میدان چھٹا سپارہ ہے محبوب میرے قرآن کے سوا جو حاکم اپنے حکم چلاتے ہیں وہی کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاسق ہیں اب ان کو کافر نہ ماننے والا تو نس کا من کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے بتاؤ قرآن کا قانون ہے یا برٹش لا چل رہا ہے پھر تعلیم جو ہے یہ ہے یہ قانون چلانا بھی جائز ہے اس کو بھی تہذیب اور قانون مقصود ہے اس کو بھی تعلیم مقصود نہیں پڑھو تم قانون نہ چڑھاؤ میں دیکھو تمہیں پڑھنے دیکھنا ہے یہودی کو بھی قانون مقصود ہے کیوں تعلیم سے فکر بنتی ہے فکر سے قانون بنتا ہے قانون تعزیت سونا چلنا مانیں گے تو صحیح اسلام کی باتیں جو ہیں حق یہ تو مانیں گے اس کے بارے میں کے بارے میں لکھا ہے کہ احتیاط صحابہ کا زمانہ جب بابا فرید گئے بلداد کی ندی کا پوتا چالیس سال سے عبادت کر رہا پیر نہیں تھے رو گیا بابا فرید نے پوچھا پیر تیرے نہیں رو گیا ہاں یا حضرت عورت کی آواز سے بھی پہلے ایک بزرگ لکھتے ہیں اگر عورت منہ نکال کر چہرہ نکال کر باہر جاتے ہیں تو چہرہ ڈانپ لے نیچے ننگی ہو جائے بہتر ہے میں چہرے سے سوتا ہے عورت کی شیطان کی چھٹی رہا اسلام ریوا میں یہاں عبادت کر رہا ہوں ریوڑ والی بکریاں چلانے والی عورت کی آواز آئی مجھے کھینچ مل کے پاس گیا تو آصف نے آواز دی کہ تو اللہ کو چھوڑ کر جا بھی آواز دے میری کہانی میں بہرایا اندر لوٹ آیا اور نیچے پتھر رکھا اوپر سر مار مار کر ایسے متقی صاحب جس کی کا ہزار روپئے شان رکھتا ہے صاحب کو جاتا ہے اور سب کو گھر کے سودے دروازے میں رکھتے ہیں لے کر اب کرتا تھا ایک دن وہ گیا بیوی وہی کھڑی تھی انہوں نے نے ہاتھ نکالا اس چوم لیا صاحب اب چوما اسے خوف آیا ہے سامان کی کی ہے پہاڑوں میں نکل گیا مار مار کر سر لو کام روت میں رویا صاحب اہم سے بھائی کا حال بیوی بھائی پیسہ ہے تو آپ نے فرمایا کیوں یہ ہاتھ نکالتا ہے اصل تو اس کی اور اور ہی ہے ہے ہے بھی نا آپ نے نے کیوں ہاتھ باہر نہ نکال کیوں اس کے جرم کا سبب بھی کیوں پھر وہ گئے رو رہا تھا اس کو لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نے توبہ کی آپ اس نے بھی اس لیے اللہ نے فرمایا الفتنا تو اشد من القتل فتنے جو ہیں قتل سے بھی سخت ہو تم فتنوں پر کنٹرول کرو قتل نہیں فتنا پہلا جاننا ہے دوسرا زار تیسرا سمجھو